رب کی کتاب قرآن مجید اٹھا کے دیکھو وہاں جہاں علم کا چرچا نظر آتا ہے اس کے ساتھ جہاد کے چرچے نظر آتے ہیں جہاں عالم کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں مجاہد کا مقام بیان کیا گیا ہے آؤ قرآن مجید کو کھول کے دیکھو قرآن کہتا ہے علماء غیر علماء برابر نہیں ہو سکتے وہی قرآن کہتا ہے مجاہد اور غیر مجاہد برابر نہیں ہو سکتے قرآن کے جس بارے میں دیکھو علم اور جہاد شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ علم دنیا سے جہالت کو مٹا دے جہاد آ کے ابو جہل کی ضروریت کو مٹا دے علم دنیا میں آ کے روشنیاں کر دے اور جہاد دنیا میں آ کے اس روشنیوں کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر دے علم آتا ہے قلم کی خوشبودار سیاہی کاغذ پہ بکھرتی ہے لوگوں کے دلوں سے جہالت ہٹتی ہے اور جہاد آتا ہے مجاہد کے گلے کا معطر خون زمین پہ گرتا ہے زمین سے فساد دور ہو جاتا ہے اسی لیے رب قرآن میں ایک طرف عالم کو کھڑا کرتا کرتا ہے ایک طرف مجاہد کو کھڑا کرتا ہے اور پھر ان دونوں کو جوڑ دیتا ہے